قوت کا راز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے من الاستغفار جعل اللہ من كل کل فرجا ومن كل ضيق ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب یعنی جو استغفار کی ہمیشہ کثرت کرے اللہ تعالیٰ اسے ہر پریشانی سے نجات ہر مصیبت سے خلاصی اور بے گمان رزق عطا فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تعجب ہے اس پر جو ہلاک ہو باوجود اس کے کہ اس کے پاس نجات ہو عرض کیا گیا نجات کیا ہے فرمایا استغفار میرے بھائیوں استغفار نجات بھی ہے اور امان بھی کوئی حاجت مصیبت دنیا اور آخرت کی ایسی نہیں جس کا علاج استغفار نہ ہو آج ملک کا دینی طبقہ کمزور ہے پرویز گیا تو زرداری آیا وہ جائے گا تو نواز تیار دونوں جائیں تو عمران خان تیار اور سب جائیں تو فوجی جرنیل حاضر کیا ہماری قسمت میں ایک بھی ایسا حکمران نہیں جو پورے دین اسلام کو مانتا ہو اور مسلمانوں کا خیر خواہ ہو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانصار غلام ہو دراصل دینی طبقے کو کثرت گناہ کی کثرت استغفار سے غفلت اور فخر بازی اور کم ہمتی نے کمزور کر دیا ہے قرآن پاک سمجھاتا ہے کہ قوت کا راز استغفار اور توبہ میں ہے اگر آپ روزانہ ہزار تا دس ہزار بار استغفار نہیں کر سکتے تو چلیں اتنی بار کر لیں جتنے گناہ کیے ہیں یا اتنا وقت کر لیں جتنا وقت گناہوں میں صرف کیا ہے یا اتنی بار کر لیں جتنی بار رب کریم نے ہمارے گناہوں کے باوجود اپنی نعمتوں کی بوچھاڑ فرمائی ہے استغفار استغفار استغفار توبہ آنسو استغفار مغفرت ایک عظیم نعمت اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی مغفرت فرمائے استغفر اللہ الذي لا الہ الا الحی القیوم واتوب الیہ مغفرت بہت عظیم الشان نعمت ہے اندازہ لگائیں کہ جب قرآن مجید میں سورہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مغفرت کا اعلان کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہوئے یقیناً وہی مومن کامیاب ہے جس کی مغفرت ہو جائے اسی مغفرت اور معافی کو اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو اسے استغفار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جس قوم کو اپنے عذاب سے بچانا چاہتے ہیں اسے استغفار کی توفیق اور موقع اور سمجھ عطا فرما دیتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے انسان کی دعا اور عرش کے درمیان گناہوں کی وجہ سے جو رکاوٹیں اور پردے آ جاتے ہیں استغفار ان سب پردوں اور رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے